حضور بھائی ہم یہاں جمع ہوئے بہت بڑی محنت کی نسبت پر وہ دعوت والی محنت ہے دعوت والی محنت بہت شان و عظمت والی محنت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں حضرت انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قربت والا اور اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں تمام مخلوقات میں سب سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے اونچا مقام والا انبیاء علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ ان کی انتخاب فرماتے ہیں آج کی زبان ہے اور انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت والی محنت دے کر بھیجتے ہیں بھیجتے تھے انبیاء علیہ السلام اس دعوت والی محنت کو دے کر لوگوں کے در در گھر گھر جاتے تھے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اس راستے میں ہر قسم کی قربانی دیتے تھے ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام ان کا دل غیر خدا سے بالکل پاک اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اس یقین کو اپنے اندر لیتے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے یہ ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ یہ لوگوں اللہ کی ذات وحدہ شریک اللہ ذات ہے تمام کائنات کا خالق ہے مالک ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق ان کا محتاج ہے آسمان زمین چاند اور سورج ستارے پہاڑ اور سمندریں جتنے مخلوقات ذرہ سے لے کر پہاڑ تک زمین سے لے کر آسمان تک قطرے سے لے کر سمندر تک چوٹی سے لے کر جبرائیل آمین تک یہ جتنے مخلوقات کے نقشے کائناتی نقشے پھیلے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں فائدہ پہنچانے میں نقصان پہنچانے میں یہ اپنی ذات سے کوئی طاقت نہیں رکھتا بلکہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے تو اس اللہ تعالی نے ہمیں اور تمہیں دنیا میں چند دنوں کے لیے بھیجا ہے ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ہمیں ہمارے سامنے ایک زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی وہ زندگی دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے لیکن وہ زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیں یہاں بھیجا ہے اس لیے عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والے زندگی کی تیاری کر ان اعمال میں لگو جو اعمال تمہیں موت کے بعد کام آنے والی ہے سمندان نفس ہوا عمل علم آباد الموت عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی میں جو کام آنے والے ہیں ایسے اعمال کو اختیار کرتے ہیں تو انبیاء کا سلام محبت سے پیار سے اور شفقت سے لوگوں کو سمجھاتے تھے اور کسی سے کچھ معاوضہ نہیں لیتے تھے کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے بلکہ ان کی دعوت کی بنیاد یہ تھا اما اجری اللہ رب ہم اپنی محنت کے بدلہ کسی سے نہیں مانگتے ہم اپنی محنت کی بدلہ اسی سے ہمیں لینا ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں حضرت انبیاء علیہ تسلیمہ سارے دنیا میں ہر زمانے میں چل پھر کر لوگوں کو دعوت دیے اور لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں اللہ کو پہنچانا اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے کامیابی مال میں نہیں ہے اسباب میں نہیں ہے دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ کامیابی ہر حال میں اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے سے جہاں بھی رہو اللہ کی مان کر چل کامیابی دینے والا اللہ تعالی ہے جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہے اور دعوت کو قبول کیے اور انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ وصطلامات کی بتائی ہوئی راستے اختیار کیے ہیں چاہے ان کی مجمع کم تھے یا تو زیادہ تھے ان کے پاس مال و اسباب کی نقش تھے یا نہیں تھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا اور جنہوں نے امبی السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیے اور انبیاء اور سماجی طریقے اختیار نہیں کیے بلکہ اپنی منمانی اور اپنی خواہشات والی زندگی پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے عوامر کے خلاف زندگی گزارے تو باوجود حکومت والے ہونے کے باوجود مال و اسباب والے ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور وہ ناکام رہے خراؤن کے پاس بادشاہ تھی حکومت تھی اور دنیا کے سارے چیزیں تھی لیکن جب وہ دعوت والی محنت کے مقابلے میں نبی کے خلاف اور نبی کے طریقے خلاف اقدام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تمام طاقت کے ساتھ اور تمام قوت کے ساتھ ان کو ختم کر دیا پانی میں ڈبو دیا یہ قیامت تک کے لیے یہ نمونہ ہے اسی طرح نمرود بھی بادشاہ تھا اور بادشاہ اور حکومت سب کچھ ان کا حاصل تھا اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی کہ یہ حکومت سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بادشاہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی تمہارا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے ہمارے مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ جو سارے کائنات کا مالک ہے کا مالک ہے اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے یا اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو کامیاب ہو جاؤ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے چیزوں میں نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اب ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور موسا علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اسی طرح قوم آج قوم سمود مختلف اقوام کے واقعات حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے ان کے پاس اکثریت تھی بعض کے پاس سنا تو حرفت والے تھے بعض قوم بعض قوم اکثریت والے تھے بعض قوم جو ہے طاقت والے تھے لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عوامل کو ٹھکرایا اور ربی کی طریقے کے طریقے کو ٹھکرایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے تمام سامان کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور اکثریت کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیشہ کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے یہ دعوت والی محنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے اس میں کہ جب دعوت والی محنت زندہ ہو جاتا ہے تمام صفتوں کے ساتھ اور اصولوں کے اہتمام اور پابندی کے ساتھ اور دعا اور رونظری کے ساتھ دن کو محنت ہو اور رات کو اللہ سے مانگنا ہو رونا ہو یہ انبیاء السلام کی محنت ہے وہ ان سفتوں کے ساتھ محنت کو کرتے تھے دن کو تھکتے تھے دعوت کے راستے میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے تھے اور انسانیت کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ انبیاء رسول تسلیمات کی محنت کو اور ان کی دن کی تھکنے کو اور رات کی رونے کو انسانوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ فرماتے تھے انسانوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت کی فیصلہ فرماتے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم لوگ ہمارے نبی کی بات کوئی نبی آنے والا نہیں ہے پچھلے ختم نبوت کی بنا پر اور اپنے نبی کی نیابت میں یہ دعوت والی محنت اس امت کو ملی اس امت کے ہر فرد جوان بوڑھے مرد عورت تاجر کاشتکار تعلیمی یافتہ غیر تعلیمی یافتہ حکومت والے تجارت والے کارخانے والے جو بھی ہو جی، شعبے میں ہو زندگی دنیا کے جس شعبے میں بھی ہو لیکن اگر وہ حضور وسلم کی امتی ہے تو وہ حضور کی محنت کے ذمہ دار ہے یہ محنت ان کی ذمہ ہے جس طرح انبیاء علیہ تسلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے در در جاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اپنی جان اور مال اس راہ میں لگاتے تھے اور دن بھر تھکتے تھے رات کو اللہ سے انسانیت کی ہدایت مانگتے تھے اگر ان صفتوں کے ساتھ یہ محنت امت مت پھر زندہ ہو جائے تو میرا دوست اور بزرگ پوری دنیا میں پھر ہدایت کی ہوائیں چلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جاوے اس کے لیے سب سے پر امید محنت یہ دعوت والی محنت ہے اگر اس محنت کو اصولوں کی پابندی کے ساتھ اور صفات کے ساتھ جن صفات کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اس محنت کو کرتے تھے جن اصولوں کی پابندی کے ساتھ اس محنت کو علیہ السلام کرتے تھے ہم نے اگر اللہ کے راستے میں نکل کر ان اصولوں کو سیکھا یا ان صفتوں کا اپنی زندگیوں میں لائے اور ان صفتوں کے ساتھ ان اصولوں کے پابندی کے ساتھ ہم نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس راستے میں اپنی جان و مال کو لگائیں تو اللہ تعالی ہماری محنت کو ذریعہ فرما کر ہمیں بھی اور ہم جن پر محنت کریں گے انہیں بھی اللہ تعالی ہدایت دیں گے آدمی کا حالات احوال کا اچھا ہونا اور حالات کا بگڑنا اس کا دار و مدار جو ہے مال ملک اسباب پر نہیں ہے اس کا دار و مدار اعمال پر ہے اور اعمال کا اچھا ہونا اس کا دار مدار اندر سے ایمان اور یقین پر ہے جیسا اندر کا یقین ہوگا اس یقین کے اعتبار سے اعمال آزا و جوارے سے نکلی آزا و جوارے قلب کے دل کے ماتا ہے دل میں اگر یقین صحیح یقین ہوگا تو قلب آدھا و جوار سے صحیح اعمال نکلے گا اور جب آدھا و جوار سے صحیح اعمال نکلے گا تو صحیح اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالی حالات کو درست کروا دیں گے حالات مال کی وجہ سے بگڑتا نہیں اور مال کی وجہ سے بنتا بھی نہیں حالات بنتا ہے اعمال سے اچھا اعمال ہو اور اچھے حالات اللہ تعالی کی طرف سے آئے گی اور اگر اعمال یقین فاسد ہو تو فاسد یقین کی وجہ سے اعضا و جوارے سے نکلنے والے اعمال یہ بھی غلط اعمال اور فساد والی عمل ہو اس لیے محترم دوستر بزرگوں دل کے یقین کو صحیح کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر جان مال لگا کر تاکہ ہمارے آزا و جوارے سے اچھے اعمال لکھے جتنے ساری دنیا میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں کی جو پریشان کن حالات ہیں یہ سب امال کی وجہ سے مصیبت میب و انکثیر جو پریشانی جو مصیبت اور جو پریشانی ہم پر پہنچتی ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر ہمارا اعمال صحیح ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ہماری حالات کو صحیح کروا دیں گے اس کے لیے ہم کو جو ہے محنت کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر کے اپنے اندر کے یقین کو صحیح کرنا ہے اعمال باعتبار یقین کے ہوگا اور حالات اعمال کے ہوگا اس لیے میرے محترم دو سربز ہو اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا ہے تاکہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے کام the of Iman. اللہ کے ذات علی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہماری دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر ہاں، آزا و جوار سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے اور جب آزا و جوار سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائے گا تو میرے محترم دوست بزرگوں اللہ تعالی اچھے حالات لائیں گے حضرت صاحب اکرام رضوان اللہ نے رض انہوں نے محنت کر کے قربانی دے کر اور اس راستے میں جانوان لگا کر اپنے دل کے یقین کو صحیح کی تو جب ان کے دل کا یقین صحیح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ان کی محنت سے جب ان کا یقین صحیح ہو گیا تو ان کے سازا و جوار سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہو گئے پر اللہ تعالیٰ نے صاحب اکرام پر اچھے حالات بھی لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب اکرام اللہ کی اس راستے میں تربیت فرمائی ہے اس لیے میرے محترم دوست بزرگ ہو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی ذات پر محنت اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کو محنت کا میدان بنا کر اس کی کوشش کیا جائے کہ یہ محنت پوری امت اس محنت میں لگے امت کے ہر فرد اس محنت میں لگے اور اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس محنت میں امت ہر طبقہ امت کے ہر طبقہ ہر فرد اس محنت میں چلے صاحب اکرام رتون سب کے سب اس محنت میں چلنے والے تھے مرد بھی عورت بھی جوان بھی بوڑھے بھی تاجر بھی کاشتکار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی سب کے سب اس محنت میں اپنا جان لگانے والا امان لگانے والا قربانی دینے والا تھے اور ان کی قربانی اور ان کی جان مال کی قربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو عام فرمایا اور پوری دنیا میں دین کو زندہ فرمایا ہمارے اس محنت سے مقصد دین کو زندہ کرنا ہے زندگی کی ہر شعبہ میں دین کو لانا ہے کیونکہ کامیابی دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کامیابی کے لیے راستہ دین کا ہے آدمی دینی زندگی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیں گے بغیر دین کے کامیابی حاصل کرنا یہ ناممکن ہے اس لیے ارے بھائی اور بزرگوں ہم سب اس کی نیت اور ارادے کریں کہ بھائی ہمیں زندگی میں دین لانا ہے اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے قربانی دینا ہے اور دور دراز کی سفر کرنا ہے جان مال لگانا ہے تاکہ ہمارے اندر دین ہو اور انسانوں میں دین آ تو بغیر دین کے پریشانیوں کا دور ہونا اور کامیابی کا حاصل ہونا یہ ناممکن ہے اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں اگر شروع اس محنت میں ہر قسم کی قربانی اور تکلیف برداشت کی قربانی دی تکلیف برداشت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند فرما دیا اور اس امت کو اس محنت کی ذمہ داری دی کہ ختم نبوت علی محنت ہم حضور کے امتی ہیں اور ہمارے بعد نئی امت آنے والی نہیں ہے اور ہمارے نبی آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب یہ محنت جو ہے دعوت دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی اور ہدایت کو دنیا میں پھیلانے کی یہ محنت جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے ہمیں دور دور کی سفر کرنا ہے بہت دور دور جانا ہے اور تکلیف اور مشقت برداشت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اگر اللہ کو ہماری محنت اور ہماری قربانی پسند آ گئی تو میرے بھائی اور بزرگوں اللہ اس قربانی کو اور اس محنت کو ذریعہ بنا کر پورے عالم کی ہدایت کو فیصلہ فرما دیں گے اس لیے اپنی محنت کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے جتنا بھی محنت ہم کر رہے ہیں اس کا بھی اس کا بھی سوچنا ہے کہ بھائی یہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے سب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا محنت کرو اس سے زیادہ محنت اس بات کی کرو کہ یہ محنت اللہ کے یہاں قبول ہو ہم نے محنت تو بہت کی لیکن اگر محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی تو پھر تو اس محنت سے کوئی نتیجہ نہیں ہے محنت کا نتیجہ نتیجہ خیز اس وقت ہوگا اس وقت ہوگی جب محنت اللہ کے یہاں قبول اور اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے نبی والا طریقہ شرط ہے کوئی بھی عمل اگر اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے تو یہ نبی والے راستے سے اس کو قبول کروانا ہوگا دوسرا کوئی راستہ نہیں ان اللہ تحبون اللہ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نبی کا راستہ ہے اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ہمیں ہر وقت جو دیکھنا ہے یہ کہ بھائی ہم جو محنت کر رہے ہیں ہمارا یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ کتنا مین کھا رہا ہے حضور کے اطاعت کے ساتھ کتنا ہو رہا ہے اگر حضور کے ساتھ کے ساتھ نبی کی طریقے کے ساتھ محنت ہو رہا ہے تو تھوڑا محنت بھی بہت کام آنے والا ہے اور اگر بہت محنت ہو رہا ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے غلط ہے تو بہت محنت بھی بیکار ہے بہت محنت بھی بیکار ہے اگر طریقہ غلط ہے اور اگر محنت تھوڑا بھی ہو لیکن طریقہ صحیح ہو تو تھوڑا محنت بھی بہت کام آنے والا ہے یہ تھوڑا محنت بھی امت کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں کو جو دیکھنا ہے کہ ہمارا کام کتنا صفات کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہے اللہ کے ہاں وہ کام جو صفات کے ساتھ ہوتا ہے وہ پسندیدہ ہے اس لیے ہمیں یہ دیکھنا نہیں کہ کام کتنا ہو رہا ہے کتنا ہوا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے جو ہوا ہے ہو رہا ہے یہ صحیح طریقے کے ساتھ ڈھنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نبی والے طریقے کے ساتھ اگر ہوگا تو تھوڑا بھی بہت ہے اور اگر نبی والے طریقے کے ساتھ نہیں ہوگا تو بہت بھی کچھ نہیں اس لیے میرے بھائی اور بزرگ نیتیں کریں اور ارادے کریں کہ ہمیں پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر جانا ہے اور ہر فرد بشر ہر انسانیت کی ہدایت کے ہم تعلیم ہوں اور ہمارے دل میں اس کا طلب ہو کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ہدایت دے دے اور پوری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا دے اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو جنت کی راہ پر لے آئے اس کا تو ہمارے دل میں طلب ہونا چاہیے اور اس طلب کے ساتھ ہم ساری دنیا میں پھر کر نوبی طریقے کے ساتھ اس محنت کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہمیں اور ہماری محنت کو دنیا کے کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دیں اس لیے نیت ارادہ کریں پوری دنیا میں جانے کی ارادہ ہے پوری دنیا میں جانے کی ضرور پہنچانے والا اللہ ہے اللہ پہنچا دیں گے نیت اگر سچی ہو ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تلوار میرے یہاں لگے یا تو تیر میرا یہاں لگ جائے اور وہی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے سچا کہا سچ کہا ہماری یہ بات سچا سچا ہے دل سے کہا تو پھر یہی ہو کر رہے ایسے ہی ہوگا تو پھر اس کو جہاد کے میدان میں اس کا اس کو ملا ہے کہ تیر یہاں لگا ہوگا جہاں اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں جہاد کروں اور ایک تیر یہاں لگے اور میں شہید ہو جاؤں اب جب وہ شہید ہو گیا تو دیکھا گیا کہ وہیں لگا ہوا ہے یہ سچے یہ کیا ہے اپنے وعدے میں سچے اور پکے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کو سچا کر کے دکھایا ان کے وعدہ کو سچا کر کے دکھایا یہ سچا آدمی ہے اللہ کا بندہ تو ہم جو نیت کرتے ہیں اگر سچے دل سے نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے اور تیری ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تیرے سارے بندوں کو تیری طرف بلانا ہے اور تیری جنت کی طرف لانا ہے اور جہنم سے انہیں بچانا ہے اور اس کے لیے اللہ تو ہمیں قبول فرما اور ہمیں پوری دنیا میں پھیلنے کی اللہ توفیق فرما تو اگر یہ نیت ہماری سچائی کے ساتھ دل سے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے اللہ ہمیں پورے میں پہنچائے گی اور پورے دنیا والوں کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے گی اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہماری تو مشکل ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں اللہ تو ہے ہے کہ قادر مطلق ہر چیز کا بنانے والا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی ارادہ وجود ہے اس کی ارادہ وجود ہے وہ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جا يقول له كن فيكون اب جو ہے ہم محنت کو وہاں تک پہنچائے صفات کے ساتھ قربانی مجاہدہ محنت مشقت اور جو ہے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ہم محنت کو وہاں تک پہنچائے نبوی طریقے پر محنت کر کے صحابہ جذبے کے ساتھ محنت کو وہاں تک لے جائے جہاں تک انسان ہے ہم وہاں تک اپنی طاقت پر محنت کریں اور طاقت پر کوشش کریں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں ہم پہنچے باقی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جہاں ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے اور ہماری پاس کوئی سہارا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اختتام کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہی پہنچا دیں گے اس لیے میرے بھائی بزرگوں ہم سارے یہاں جو جمع ہوئے سارے پرانے ہیں ماشاء اللہ اس راستے کے چلنے والے تجربہ کار ہیں کام کو چلانے والے ہیں مجمع کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں سارے ایک مجموعہ چاہیے پورے عالم کے لیے نمونے کے طور پر جن کو دیکھ کر لوگوں میں امید پیدا ہو کہ ہاں بھائی یہ ہے وہ مجمع جس پر رکھ کر اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں گے یہ ہے وہ مجمع ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک مجمع ایسے چاہتے ہیں کہ جس مجمع پر کام کو رکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے یہ اب وہ مجمع کون سا مجمع ہے یہ پرانا مجمع ہے اور پورانے کا مجموعہ اگر اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں تو میرے بھائی اور ساری دنیا میں جانا ہے دنیا کے تقاضے کو پورا کرنا ہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینا ہے ہمیں دیں گے ہم دیں گے ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر ہمارے بیوی بچے ہمارے جو ہے دنیا کے سارے تقاضے اس کے پیچھے تو ہم نے اپنی زندگی ختم زندگی لگا دی اور کیا جی، اب تو ہم فارغ ہو اس محنت کے لیے بھائی ہمارا اور کوئی ابھی کام نہیں ہے کی یہ دعوت والی محنت ہمارا کام ہے اڑنا بھی چونا ہے رات دن صبح شام ہمیں بس یہی ایک فکر ہے مسجد کی سطح سے لے کر دنیا کے آخری کنارے تک بسنے والے انسانوں کی ہدایت یہ ہمارا مطلوب ہے ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے حضور کی چاہت یہ تھی کہ ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے جب حضور سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کروا دیں گے قیامت کے دن تو حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جاننا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی وہ ہماری چاہت ہم حضور کی امتی ہیں اور ہمیں اس کام کی ذمہ داری دی گئی ہے حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمارا تعارف ہم کاشتکار ہیں اور ہم دکاندار ہیں تاجر ہیں دنیا کی نسبت پر ہم ہمارا تعارف ہم کراتے ہیں یہ تعارف صحابہ کے یہاں بالکل محبوس تھی ان کے یہاں تو تعارف یہ تھا کہ ہم امتی ہیں ہم کیا ہیں امتی ہیں حضور کی امتی ہونے کے ناطے میں امتی ہونے کی بنا پر ہم کو وہ محنت ملی ہے جو محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کے گئے اور نے صحابہ کی تربیت فرمائی دعوت کے راستے پر اس محنت کے ہم امت ہونے کی وجہ سے ہم بھی ذمہ دار ہیں ہم اس محنت کے ذمہ دار ہیں اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں اس کی نیت ارادہ کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ پورے دنیا کے لیے دنیا کے کنارے تک بسنے والے انسانوں پاس اللہ کی پیغام کو پہنچانے کے لیے تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے خلاف یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس دعوت نہیں پہنچی ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچی انہوں نے نہیں مسلمانوں نے نہیں پہنچایا یہ بہت بڑا بات ہو جائے گی قیامت کے دن اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جا کر پیغام کو نہیں پہنچایا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے جو دوستوں بزرگوں نیتیں کریں ارادے کریں اپنے آپ کو پیش کریں سارے دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے سال سال کے لیے اور بیرون کے لیے کون تیار ہیں اپنے آپ جی، سال ساتواں کی جماعتیں سال کی جماعتیں فرمائیں گے جی۔ اللہ آپ کو ذائق کر دے جی۔ کہاں سے جی سال کی جماعت باشاء اللہ جتنی جلدی کیوں ختم ہوا باول پور سے دو جماعتیں دو جماعتیں سال کی بادشاہ الحق صاحب کوئٹہ سے ایک ہی جماعت حق صاحب کی تعلیم کا مظاہرہ کوئٹہ سے ایک سال کی جماعت ابھی ان کا بیان لمبا ہوتا ہے پنو سے دو <laughs> جماعتیں وہاں مختصر کی ہاں۔ یہ بنگلہ دیش کے کلبات والے بھی بنگلہ دیش کے تھے یہ بھی بنگلہ دیش کے پشاور سے ایک جماعت عمر فاروق صاحب کل سے دو جماعتیں ماشاء قید آباد سے دو جماعتیں ایک اندرون ایک پیرون انڈیا والے ابھی تک پہنچے نہیں تھے نا ابھی آئے ہوں گے ٹانگ سے دو نا آج فجر تک کا ہوا ہے سنی سے دو جماعتیں ماشاء پہنچ گئے ہوں گے مرکزی مسجد تین عظیم سال کی جماعتیں ماشاء اللہ ابراہیم صاحب ملاٹ صاحب لکی مدد سے بیرون سال کی جماعتیں والا باجوڑ سے دل کو جماعتیں عظیم سال کی ماشاء وہ سب جانتے ہیں ضرور کے لیے تیار ہیں ایمان والے ہیں شجا سے سال کی جماعت ماشاء اللہ صاحب جو مری سے سال کی جماعت میں جواب دی نہیں ہے مد ابراہیم صاحب بندے کو بالکل جھنجھوڑتے ہیں پشاور سے سال کی جماعت دی جی، لے لیا تھا ہاں۔ پشاور سے سال اندرون کی دو جماعتیں ماشاء اور بھی آئے ہوں گے ہاں سب آئے ہوئے چمن سے دس جماعتیں ماشاء اللہ جماعتیں بیرون کے لیے اندرون سال کی ایک جماعت کوئی حسن سیل سے ماشاء کوٹلی سے پانچ جماعتیں ماشاء اللہ بیرون کے لیے سے کتنی جماعتیں تین جماعتیں خوردار سے ماشاء اللہ عبد اللہ سے دو جماعتیں دون سال کی ماشاء اللہ کراچی باری پور سے دو جماعتیں نقد سات مال کی سال کی سال اندرون کی ماشاء اللہ اللہ قبول نقل کیا کیا کن کے ٹاپ کے روایت یو ته مې ویل کې چې ما ته کزار ته وګرا مې ویل کې چې ما ته الله دې الله دا باندې ویل هاي دوه فکر وکړه په دې کې باندې سال کی جماعت بادشاہ کی جماعت بادشاہی سے دو جماعتیں سال اور سات ماہ کی جماعتیں بادشاہ سے دو جماعتیں ماشاء کر پار کر سندھ سے سال درون سال کی جماعت ماشاء ماشاء اللہ اللہ حضرات کو جزائے خیر دے آپ حضرات سے عرض ہے کہ یہ جتنی ہم نے جماعتیں لکھوائی ہیں یہ ساری یعنی فقط کے لیے پیش ہو جائے ہاں جی اور پھر لوگ مل جائے اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائے جی تو کوشش کریں گے انشاءاللہ سارے ہم دس بجے دس بجے سے پہلے آپ سارے تشریف دیں دس بجے تعلیم کے بارے میں مذاکرہ ہوگا اور اس کے بعد پھر تعلیم کے حلقے لگیں گے تو سارے ساتھی اس کا اہتمام فرما لیں کہ دس بجے سے پہلے الحاظر سراط توبہ پڑھ کے تشریف لے اور یہ دس بجے مذاکرہ ہوگا اور پھر تعلیم کے حلقے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے اگلے عمل کی تیاری کے لیے ماشاء اللہ سبحان سوال اللہ